حضرات موجودہ دور میں تھوڑی دیر پہلے سن پچہتر کی بات ہے شاہ فیصل کا کیا قصور تھا یہی تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب اس نے بات کی یہی بات جو ہے امریکہ کی آنکھوں میں یہ کانٹا بن گئے قتل کروا دیا ضیاء الحق سے انہوں نے دیکھا کہ اب افغانستان کا معاملہ حل ہو گیا یہ اسلام کا نام لیتا ہے نام ہی تو لیتا تھا بس اور کیا تھا لیکن نام لینا بھی تو ان کو گوارا نہیں تھا انہوں نے کہا اس کا بھی صفایا کر دو اسامہ بن لادن کا کیا قصور ہے جو افغانستان کے غاروں میں چھپا ہوا ہے اس لیے کہ یہ ایک کسی وقت یہ صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہے یہ اپنے مسلمانوں کا قائد بن سکتا ہے جی۔ ملا عمر کا کیا قصور ہے یہی کہ یہ مستقبل کا قائد بن سکتا ہے اسی اسکیم کے تحت جو ہے یہ ان کو ختم کرنے کی یہ سازش اور منصوبے جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں آج اس وقت جو ہے ملائیشیا کا سابق وزیر اعظم مہاتیر جو ہے وہ کانٹے کی طرح جو ہے وہ دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے حضرات میں بالکل اختصار سے اشاروں کے ساتھ بات کر رہا ہوں تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ ایک یہ ایک پوائنٹ تھا ان کا کہ جو مسلمانوں کی قیادت کرنے کے اہل ہے اس قیادت کو اس قائد کو ختم کر دیا جائے کہ نہ قائد رہے نہ ان کی قیادت ہو اب آئیے دوسرا نقطہ اللہ اکبر دشمن نے دیکھا کہ مسلمان کی تلوار کے اندر بڑی قوت ہے وہ جہاد ہی تو وہ تھا کہ جس کی برکت سے جو ہے وہ اللہ تعالی جو ہے وہ اپنے دین کو غالب کر رہا تھا مسلمانوں کو عزت دے رہا تھا انہوں نے سوچا کہ یہ قوت جو ہے مسلمانوں کی یہ جو تلوار لے کے جو ہے وہ ہمارے خلاف اٹھ کڑا ہوا ہے یہ تلوار جو ہے اس کا رخ جو ہے مسلمانوں کا آپس میں کر دیا جائے لڑا دو ان کی قوتوں کو اس طرح ضائع کرو کہ یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں آئیے تاریخ میں دیکھیے کیا یہ المناک باب موجود نہیں ہے کیا جنگ جمل نہیں ہوئی کیا جنگ صفین نہیں ہوئی کیا کربلا کا واقعہ نہیں ہوا مورخین لکھتے ہیں اسی ہزار مسلمان آپس میں لڑ لڑ کے جو ہیں قتل ہو گئے اسی ہزار مسلمان وہ قوت اور طاقت جو اللہ کے نبی نے اس لیے پیدا کی تھی مسلمانوں کے اندر کہ کافروں سے لڑ جاؤ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی قوتیں اور صلاحیتیں کبا دو دشمن نے اس کا رخ جو ہے مسلمانوں کی طرف پھیر دیا آپس میں لڑو اللہ اکبر اور یہ پالیسی جو ہے یہ چلتی آ رہی ہے جس وقت امویہ کا دور ختم ہوا اور عباسی آئے کیا کچھ نہیں ہوا اور جب عباسی گئے پھر ان کا قتل و غارت جو ہوا وہ کیا کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے بغداد کا سکوت ہوا جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت تک دشمن یہ پالیسی جو ہے وہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ ایران کے اندر انقلاب آیا امریکہ کو کھٹکا عراق کو اسلحہ دیا کہ تم اس کو ہلکا کرو آٹھ دس سال یہ جنگ ہوتی رہی ایران کمزور ہو گیا عراق کو اسلحہ دے دے کے دے دے کے جو ہے طاقتور کر دیا اور جب ایران کا مسئلہ جو ہے ایران کمزور ہو گیا پھر دیکھا کہ عراق طاقتور ہے اس کو کہا کہ کویت پر حملہ کر دو اس کو ظالم بنا کے اس کو مظلوم بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور کافر جو ہے پھر وہ دھن دناتا ہوا اپنی قوت لے کر آیا اور عراق ہے اس کو بھی کمزور کر دیا اور کویت اس پہ بھی جو ہے وہ اقتصادی طور پر اس نے قبضہ کر لیا اس میرے بھائیوں اس طرح جو ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی جو ہے یہ سازش جو ہے یہ دشمن نے تیار کی ہے اور اس پریشی پر وہ عمل کر رہا ہے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مسلمان دن ب دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اب آئیے تیسرا پوائنٹ وہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان جو سر سے کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مسلمان ہے اسلام کا جو رنگ چڑھا ہوا ہے جب ہی قرآن مجید کی بات سنتا ہے نبی کا فرمان سنتا ہے اور وہ اس وقت جو ہے وہ اس کی پرواز جو ہے وہ اونچی ہو جاتی ہے اس کا رنگ جو ہے یہ پھیکا کر دو اس کا رنگ اتار دو اسلام کا یہ رنگ یہ قرآن کا رنگ اتارو اللہ کے نبی کی اطاعت کا رنگ جو ہے یہ اتار دو اس کے اندر نام کا مسلمان رہ جائے کام کا مسلمان نہ رہے اور اس کے لیے انہوں نے کہا بے حیائی اور برائی جو ہے وہ پھیلاؤ اس کے اندر اللہ کے نبی محمد الرسول وسلم کے زمانے میں بھی کئی بد بخش جو ہے ایران سے لٹریچر منگا کے جو ہے وہ تقسیم کیا کرتے تھے کہتے قرآن کے اندر وہ اثر نہیں ہے دیکھو جو اثر جو ہے ایرانی لٹریچر کے اندر ہے یہ پڑھو یہ پڑھنے کے قابل ہے تقسیم ہوتا تھا فوج اور گندا لٹریچر یہ کافروں کی اسکیم تھی ہمارا وہ دینی اور اسلامی رنگ اتارنے کے لیے سبغت اللہ من اللہ سبغا اللہ کا رنگ جو ہے وہی سب سے اعلیٰ ہے اس سے اچھا رنگ کوئی نہیں ہے کافروں نے سوچا کہ یہ اللہ کا جو رنگ چڑا ہوا ہے اس کو اتارو ختم کرو اس کو بے حیائی اور برائی پھیلاؤ ان کے اندر مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا کافروں نے حسین و جمیل عورتیں رستے میں کھڑی کر دی اب یہ ادھر دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور اپنے مقصد کو بھول جائیں گے لیکن اس وقت مسلمان بھی بڑے سیانے تھے مسلمانوں کے قائد نے کہا مسلمانوں ساتھیوں مجاہدوں اب تمہاری بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہو ناکام ہوتے ہو دنیا ہمارے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے کوئی شخص جو ہے نظر نہ اٹھائے اپنی نظریں جھکا کے تم نے یہ ہے کہ رستہ جو ہے وہ عبور کرنا ہوگا ایسا ہی ہوا نظریں جو ہے جھکی ہوئی تھی حیا تھی شرم تھی غیرت تھی نظریں جھکی ہوئی تھی اسی طرح گزر گئے اور جس وقت مسلمانوں کے کمانڈر نے پوچھا بتاؤ تم یہاں سے گزر تو آئے ہو لیکن دائیں بائیں دیواریں کیسی تھی کہتے اللہ کی قسمیں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ دائیں بائیں جو دیواریں آئیں وہ کچی تھی یا پکی تھی اس طرح وہ نظریں جھکا کے جو ہے وہ گزرے اور یہ جو ہے اللہ اکبر بے حیائی اور بغیرتی مسلمان کی اس طرح زبردست تربیت ہوئی تھی کہ مسلمان اس امتحان میں بھی سرخ رو ہو کے گزرا تھا کافروں کی نے یہی سازش کی ہے آج انڈیا کی سونیا گاندھی سینے پر ہاتھ مار کے کہتی ہے اب ہمیں پاکستان سے جنگ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ثقافت کی جنگ جیت چکے ہیں بے حیائی اور برائی اس طرح پھیلائی جا رہی ہے وہ مسلمان جس کے ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی آج اس کے ہاتھ میں ظالموں نے یہ کیسٹیں انڈیا کی فلموں کی کیسٹیں جو ہیں وہ پکڑا دی ہیں وہ مسلمان جس کو سکون اور اطمینان ہوا کرتا تھا قرآن مجید کی تلاوت سن کے احادیث سن کے جو ہے دل کو سکون ہوتا تھا آج وہ مسلمان جو ہے اپنا سکون ڈھونڈ رہا ہے گانوں کے اندر جو ہے یا فوج جو ہے وہ رقص کے اندر ڈوبتا ہے ڈرائیور دیکھ لیجئے اب جب سفر شروع ہوتا ہے اب بٹن دبایا اب یہ گانے شروع ہو گئے اب آپ کہیں گے جناب سفر کا معاملہ ہے نازک معاملہ ہے احتیاط کیجئے اللہ کے بندے کو قرآن کی تلاوت لگا لو کوئی وہ کہے گا ہاں ہاں صبح لگائی تھی تلاوت دس منٹ وہ تلاوت اور سارا دن صبح جی رحمان کو راضی کیا اور سارا دن باقی جو ہے وہ شیطان کو راضی کر لیا دل کو سکون نہیں ہو رہا کوئی لڈو کھیل رہا ہے کوئی جو ہے پتنگ بازی کر رہا ہے کوئی بے حیائی اور برائی فلمی جو ہے یہ اس طرح کیستے اور وی سی آر دیکھ کے جو ہے دل بہلا رہا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کیوں یہ وقت گزارنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں وقت گزارنے کے لیے ہے یہ وقت تو بہت قیمتی وقت تھا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا مسلمان کے لیے سینما کہیں ہیں اور اس کے بورڈ شہر کے چوک چوک میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ بے حیائی اور برائی کے وہ بورڈ جو ہے یہ فہاشی اور برائی جو ہے ہمارے سر پہ کھڑی ہو کے ننگی ناچ رہی ہے اور مسلمان کا منہ چلا رہی ہے میں اور آپ اپنا ہاتھ بڑھا کے اس طرف دیکھیں تو صحیح اتارے وہ گندا بورڈ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ خبردار میری طرف تم نے ہاتھ بڑھایا اگر تم نے بڑھایا پاکستان کا قانون میرا تحفظ کرے گا تیرے بازو کو توڑے گا دیکھ میں تیرے سر پہ ناچ رہی ہوں میرے بھائیوں گھر گھر سے انما بن گیا یہ ایک سازش تھی کافروں کی کہ ان کو بے حیائی اور برائی ان کے اندر جو ہے وہ پھیلا دی جائے پہلے پہلے کمپیوٹر آیا اس کے فوائد بیان کیے بڑے اچھا ہے بہت اچھا ہے اچھے لوگوں نے بھی لے لیا دفتروں میں پہنچ گیا گھروں میں کمپیوٹر پہنچ گیا اس کے بعد سی ڈیز جو ہے گندی اور فوج سی ڈیز کا سیلاب آ گیا اور پھر اسی کے ذریعے جو ہے وہ برائی اور بے حیائی جو ہے وہ پھیلائی گئی ہو سکتا انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں میں واپس آتا ہوں پھر اپنے اس موضوع کی طرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سازش یہ کھیلی گئی کہ مسلمانوں کا اسلامی اور دینی رنگ جو ہے اتارنے کے لیے اب یہ ہے کہ ان کو بے حیائی اور برائی کے اندر مبتلا کیا جائے تاکہ یہ مسلمان جو ہے وہ نام کے رہ جائیں اور کام کے مسلمان نہ رہیں اللہ اکبر حضرات اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی وہ تو بڑی زبردست تربیت تھی کہ وہ مرشد غانوی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی تھی ان کی جہلیت کے دور میں جس عورت سے نجائز تعلقات تھے وہ مل گئے مکے کی گلیوں میں آواز دینے لگی مرسد رات کی تاریکی ہے چاند کی چاندنی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی نہیں دیکھتا میں تمہیں پھر جو ہے دعوت دیتا معاملہ تو پھر اب نئی نئی جو ہے وہ راہیں نکل آئی اب چار فرقے اور بن گئے یہ کیا ہے سور بردی ہے یہ کیا ہے چشتی ہے یہ کیا ہے یہ قادری ہے یہ کیا ہے جی نقش بندی ہے کیا کیا جو ہے یہ تقسیم در تقسیم کا معاملہ جو ہے یہ شروع ہو گیا مسلمان بکھرتے گئے اور آپس میں دشمنیاں جو ہیں وہ بڑھتی گئی اللہ اکبر مسلمان کی آواز کے اندر پھر کمزوری کیوں نہ آئے مسلمان کی قوت جو ہے وہ کیوں نہ پھر ختم ہو جنگ عہد کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ تم نے درہ نہیں چھوڑنا لیکن پچاس آدمی جو ہیں دو حصوں میں ہو گئے ایک نے کہا ضرورت اب نہیں رہی اس درے پہ کھڑا ہونے کی مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے لہذا یہاں سے جانا چاہیے ایک گروہ کہنے لگا کہ نہیں نبی السلاط وسلام نے فرمایا تھا کہ ہمارے جسموں کو اگر جانور بھی نوچتے ہوئے کھاتے ہوئے تمہیں نظر آ جائے اس درے کو نہیں چھوڑنا دو حصوں میں تقسیم ہو گئے نتیجہ کیا نکلا کہ جو فتح ہو چکی تھی وہ شکست کی شکل میں بدل گئی شکست ہو گئی وہ عظیم ہستیاں وہ اعلی ہستیاں ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ وبال پڑا کہ فتح جو ہے ختم ہو گئی شکست آ گئی ہے جب یہ در اس طرح تقسیم ہوتی گئی فرقہ بندیوں میں قوم تقسیم ہو گئی اور ایک گروہ نہیں کتنے ہی گروہ سے گروہ بنتے گئے تو پھر میرے بھائیوں کس طرح مسلمانوں کی آواز کے اندر قوت آ سکتی تھی کمزور ہوتے گئے مسلمان وہ پینتن پاک کا تصور ایک الگ جو ہے وہ فرقے نے قائم کر دیا پتا نہیں یہ تصور جو ہے یہ کہاں سے آیا میں نے تو قرآن پر غور کیا مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بڑا پرانا تصور ہے یہ نول اسات اسلام نے جب قوم کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں میری اطاعت کرو اس دین کے اندر داخل ہو جاؤ انہوں نے واض و تبلیغ کی قوم نے کیا جواب دیا لا ذرنا لہٰذا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا ولا تذرنا لا تذرن آلح ولا تذرن ودن ولا سواؤں ولا یہوسا و یوكا و نفا یہ پانچ کا نام لیا ان کو نہیں چھوڑنا ود سوا یگوس یوک اور نسل ان پانچ کو نہیں چھوڑنا یہ پانچ تن جو ہیں یہ تصور تو نول اساتو اسلام کے زمانے میں شیطان نے ان کے دبا کے اندر ڈال دیا اور آپ کو معلوم ہے سکھوں کے اندر بھی پانچ پیاروں کا تصور ہے مسلمانوں نے سوچا ہم تو کسی سے پیچھے نہیں ہمیں نہیں رہنا چاہیے اب ہمارے ہاں بھی یہ پانچ تن پاک کا تصور جو ہے یہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ آ گیا پنج پیاری بس کی بائیں سائڈ پر باہر پلیٹ لگی ہوئی ہے اوپر لکھا ہے ایک نیچے لکھا ہے پانچ نیچے لکھا ہے گیارہ سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بس کا نمبر ہے لیکن اگر نمبر ہو تو ایک بس پہ نہ ہو سینکڑوں بسوں پہ نظر آئے گا ایک پانچ اور گیارہ مطلب یہ ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں پانچ پائتر کو مانتا ہوں اور یارہ یارویں والے نا اس کے نام پہ بیڑا جا رہا ہے یہ بس جا رہی ہے جب قوم جو ہے توحید کے آسمان سے اتر کر جو ہے سرک دل دل میں پھنس گئی ہے اللہ کی مدد کیسے آئے اللہ کی مدد روٹے یا نہ روٹے کیوں نہ روٹے طرح میرے بھائیوں یہ قوم جو ہے یہ منتشر ہوتی تھی فرقے پر فرقہ جو ہے یہ بنتا گیا اور معاملہ جو ہے میرے بھائیوں اور زیادہ کبھی خلق قرآن کا مسئلہ کبھی وہ رافضی اٹھے کبھی خارجی اٹھے اور اس طرح جو ہے یہ مسلمان جو ہے ایک کئی فرقوں کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے تقسیم کر دیا گیا اور ان کی قوت جو ہے یہ پارا پارا ہو کر رہے ہیں اللہ کا حکم تو یہ تھا وا تسی اب جمیا بلا تفر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو یہ بھی ایک سازش تھی کہ مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے جو ایک جماعت چلی آ رہی تھی اس کو جو ہے وہ منتشر کر دیا اور کئی فرقوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا حضرات پھر ایک اور چال چلی گئی وہ کیا کہ یہ اسلام یہ قرآن جس کو مسلمان سمجھتا ہے اور پھر اس کا رنگ روپ اختیار کر لیتا ہے اس یہ اسلام بڑا سادہ تھا بہت سادہ ہے بہت آسان ہے کیا جن پر یہ نازل ہوا تھا صحابہ کرام وہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے کسی کالج سے فارغ تھے نہیں نہیں بدو قسم کی دیہاتوں میں رہنے والے بس ایک ہی ڈھنگ آتا ہے کہ اونٹنے کی مہار کیسے پکڑنی ہے بس کوئی پڑھا لکھا طبقہ نہیں تھا چند افراد پڑھے لکھے تھے ورنہ وہ ماحول جو تھا وہ بالکل سادہ تھا ماحول تھا انہوں نے اللہ کے قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اور ان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخروں تک اسلام کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی تھی اسلام کو سمجھا اور عمل کیا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان ندین یسرون دین بہت آسان ہے ولقد یس القرآن علی ذکری ہم نے تو لوگوں کے لیے قرآن مجید بالکل آسان کر دیا ہے ذرا توجہ فرمائیں یہ دل کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے تیار ہے بہت آسان ہے وما جال علی کوفی دین من حرج کوئی دین کے اندر تنگی مشکل نہیں ہے آسان دین ہے لیکن یہ سازش کھیلی گئی کہ اس دین کو مشکل بنا دوں لوگ کہیں کہ یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے اس کے لیے کیا کیا گیا دین کو سمجھنا مشکل بنا دیا اور اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ فلسفہ اسلام میں داخل کیا گیا بڑی فضول قسم کی باتیں وہ اسلام کے اندر وہ دین اسلام اس کو قرار دیا گیا کہ جو باتوں کو سمجھتا ہے وہی سچا پکا مسلمان ہے ورنہ کوئی نہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھ کیوں ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے جہنم کے سات دروازے ہیں یہ سات کیوں ہیں اللہ کا عرش کیسا ہے اللہ کی ذات کیسی ہے یہ بریک بریک باسوں کے اندر جو ہے یہ قوم کو مسلمان کو الجھا دیا گیا مسلمان کو کہا گیا اصل علم یہ ہے کہ اس پر غور کر کے تیرے ہاتھوں کی پانچ اور پانچ یہ دس انگلیاں کیوں ہیں اگر تو نے اس کو سمجھ لیا تو بس اسلام کو سمجھ گیا ان باسوں کے اندر الجھا دیا یہ خلق قرآن کا مسئلہ اس قسم کے یہ مسئلے جو ہیں یہ اس طرح یوں اٹھائے گئے آج بھی فلسفہ جو ہے یہ اسی طرح جو ہے وہ آ رہا ہے اور بے دینی جو ہے بے دینی سکھا رہا ہے اسلام سے ہٹا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے جب تک کوئی بندہ فلسفہ نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ اس کو اسلام کے علوم پر عبور حاصل نہیں ہو سکتا یہ معیار بنا دیا گیا اور فلسفے کے اندر کیا ہے عقل کو معیار بنا لیا جاتا ہے بس جو بات عقل میں آ گئی وہ ٹھیک اگر عقل میں نہیں آئی تو اس کو رد کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی مسئلے کے اندر جو ہے ہمیں بات سمجھا دی ہے فرمانے لگے میں اگر اپنی عقل پر اگر زور دوں تو میری عقل کہتی ہے کہ مسا جو ہے موزوں کے اوپر ہونا چاہیے نیچے ہونا چاہیے نیچے ہونا چاہیے عقل یہ کہتی ہے لیکن مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے دیکھا ہے وہ مسا اوپر کرتے دیکھا ہے اس لیے میں اپنی عقل کو پیچھے چھوڑتا ہوں بات عقل میں آ جائے تو ٹھیک ہے اگر عقل میں بات نہ آئے تو انسان سمجھے کہ میری عقل چھوٹی ہے اس کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کے اندر کمزوری نہیں ہو سکتی یہ فلسفہ اسلام کے اندر داخل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج بھی ہماری وہ مذہبی اور دینی کتابیں فقہ کی کتابیں جب پڑھائی جاتی ہیں تو ساتھ کہا جاتا ہے کہ نقلی دلیل یہ ہے اور اکلی دلیل یہ ہے اکلی دلیل بھی ساتھ بتائی جاتی ہے اور لوگ پوچھتے ہیں مولوی جی چلو ٹھیک ہے قرآن کی بات تو سمجھ آ گئی حدیث کی آگے لیکن اے دسو کہ اس میں حکمت کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اس کے اندر کبھی صحابہ کے نام نے بھی پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اس میں حکمت اور فلسفہ کیا ہے کبھی نہیں پوچھا ادھر حکم ہوا ادھر فوراً تسلیم کر دیا اس کو یہ مسلمان کا تھا ان باسوں کے اندر کچھ نہیں فضول باسیں ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے فلسفے کے اندر امام غزالی کا ایک نام ہے بہت بڑے فلسفی تھے زندگی میں بہت فلسفہ پڑا سمجھا لیکن انجام دیکھو انجام دیکھو جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کے سینے پر بخاری شریف تھی وہ اعلان کر رہے تھے دنیا والوں کہ میں نے زندگی میں بڑا فلسفہ پڑا ہے لیکن میں جس عقیدے پر مر رہا ہوں میرا عقیدہ وہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کچھ نہیں ہے یہ فلسفہ امام راضی ہوں یا امام جوینی فلسفے کے اندر بڑا ان کا نام ہے لیکن جس وقت مرنے کا وقت آیا وہ اپنی زبان سے کہنے لگے کہ دنیا والو میں اس عقیدے پر مر رہا ہوں جو عقیدہ ایک دیہات میں رہنے والی بالکل جاہل بڑھیا کا عقیدہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث پر پکی اور مضبوط ہوتی ہے سادہ سا عقیدہ ہے کیا اس سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی یہ منطق اور فلسفہ اور اس کی فضول بحثیں جو ہیں یہ جاری کر کے یہ بنا کے اسلام میں داخل کر دی گئی اور اسلام کو سمجھنا مشکل ہو گیا مسلمان کہنے لگا یہ باتیں ہمارے دماغ میں نہیں آتی ہیں لہذا مسلمان اس سے وہ اسلام سے دور ہوتا گیا اور پھر ایک اور شکل یہ نکالی کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل بنا دیا مشکل بنا دیا عمل کرنا کہا ہر بندہ اسلام پر عمل نہیں کر سکتا مشکل ہے اور اس کے لیے وہ تصوف کو جو ہے وہ داخل کر دیا صوفی بن جاؤ یہ تصوف یہ پورا ایک فن ہے یہ ایک پورا علم بنا دیا گیا اور اس کو اسلام میں داخل کر دیا گیا یہ تصوف ہے کیا بس اختصار کے ساتھ یہ ہے اس کی ڈٹیل یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک میرے بھائیوں یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک عقیدہ ہے اس کی پوری پلاننگ کی گئی ہے تصوف کا جتنا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اس کی بنیاد پہ جو رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ چار ہزار افراد کے پاس ہے بس اور ان چار ہزار آدمیوں میں سے تین سو جو ہیں وہ اخیار ان کا نام رکھ دیا گیا کہ وہ ان کے اوپر ہیں اور تین سو میں سے سات جو ہیں وہ ان سے اوپر ہیں ان کا بنا دیا گیا درجہ دے دیا گیا ان کو ابدال کا یہ سات ابدال یہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں سات اکالیم ہیں بر اعظم سات ہیں اور ہر ایک نے ایک ایک بر اعظم کا نظام سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور سات ابدال کے اوپر پھر چار اوتاد وہ چار اوتاد کیوں اس لیے کہ سمتیں جو ہیں یہ چار ہیں مشرق ہے مغرب ہے شمال اور جنوب چار سمتیں ہیں اس لیے چار اوتاد مقرر کر دیے کہ ایک ایک وسط جو ہے وہ ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے چاروں چیز اور ان چاروں کے اوپر ایک جو ہے وہ بنا دیا گا اور بھی ہے کہ جو سارے نظام پر کنٹرول کر رہا ہے ساری کائنات پر اس کا نام رکھا کتب یہ ہے نظریہ تصوف کا جس پر نظر اس نظریے کی بنیاد ہے اگر آپ اس کی ڈٹیل پڑھنا چاہیں تو آپ کشف المحجوب کو پڑھ کے دیکھ لیجئے علی حجویلی کی جو ہے اس کے اندر یہ ڈیٹیل موجود ہے یہ ہے وہ بنیادی نظریہ اس کی بیس کے اندر یہ ہے وہ عقائد جو ہے جس پر تصوف کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی ایک کتب ہوتا ہے اور یہ کتب کا درجہ کس کو دیا گیا جی پیر پیرو القادر جیلانی اللہ کا اللہ کی تو ہی تو یہ تھی کہ ساری کائنات کا نظام جو ہے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور جب یہ سارا نظام جو ہے یہ ان کو دے دیا گیا یہ عقیدہ بنا انہوں نے تو نہیں کبھی کہا کہ میرے پاس یہ نظام ہے لیکن لوگوں نے جو ہے جب اس کو دے دیا تو کہاں گئی تو ہی ختم ہو گئی یہی تو وہ عقیدہ تھا کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے ساری زمین کا مالک اللہ ہے مسلمان تو اس لیے بڑھتا جاتا تھا کہ اللہ کی ساری زمین ہے اس میں میں اللہ کا نظام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتا ہوں میں جاری ساری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زمین اللہ کی ہے اللہ کی بن جائے ساری کی ساری عملی طور پر بھی اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کے بن جائیں جب یہ بات باغ عقیدہ آ گیا کہ ساری کائنات جو ہے نظام چلانے والا وہ ہے تو کون محنت کرے گا کون کوشش کرے گا اس لیے ان کو درجہ دیا گیا بارہ سال جنج ڈوب دیتی پھر بارہ سال بعد جنج تار دیتی مرنے اور جینے کا اختیار ان کو دے دیا مائی آئی کہا میرا بیٹا اکیلا تھا وہ فوت ہو گیا کلوتا پیر جی تھا کی فائدہ جی مر گیا تو فرمانے لگے اچھا نظر دوڑائی جب فرشتہ جو تھا وہ اسرائیل یا فرشتہ موت کا جو تھا وہ جا رہا تھا اوپر اوپر گئے اور سارا تھالا جو ہے وہ کھینچ لائے اور جتنی روحیں اس کے اندر تھی سب زندہ ہو گئے ایک شخص آتا ہے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے تمہارے نبی نے بھی کسی کو زندہ کیا ہے پیر ابد القادر رانی کہنے لگے ان کی تو بات چھوڑیے میں ان کا مرید ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں ایک قبر پر گئے کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے قوم بے عزن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ میں کہتا ہوں قوم بے عزنی میرے حکم سے استغفر اللہ بن ذالی کا یہ بالکل جھوٹ ہے سب کچھ اللہ کے وہ نیک بندے تھے پیر عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی نیک بندے تھے وہ موحد آدمی تھے قرآن و حدیث پر چلنے والے تھے ان کے ذمے جو ہے یہ اس قسم کی باتیں لگا دی یہ قطب القتاب کا میرے بھائیوں پھر یہ کہا گیا کہ یہ وحدت الوجود یہ بھی ان کے اندر ہے کہ ہر شے اللہ تعالی ہے ہر رب وہ کشف الباجو میں لکھا ہوا ہے علی حجویری کا یہ ہے رئی تو شعین اللہ اللہ و فی ہے میں جو بھی چوئس میں نے دیکھی ہے مجھے وہ اللہ ہی نظر آئی ہے اللہ خالق اور مخلوق کا وہ جو فرق تھا وہ کہاں گیا اور پھر اس طرح جو ہے بڑے لوگوں کے بارے میں وہ غلب یہ بھی اس کے اندر شامل کیا گیا فلاں بزرگ تھا وہ اتنے سال چالیس سال کچے دھاگے کے ساتھ الٹا لٹکا رہا فلانا بزرگ تھا وہ بیس دن کا روزہ رکھتا تھا فلانا بزرگ تھا وہ ساٹھ دنوں کا روزہ رکھتا تھا وہ توڑتا ہی نہیں تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ منع فرمایا وشال کے روزہ رکھنے سے لیکن یہ سارے تصور جو ہیں یہ پیش کیے گئے اور میرے بھائیوں فلاں بزرگ یہ آپ یہ تبلیغی نصاب جو پڑھا جاتا ہے مسجدوں کے اندر آپ اس کے فضائل صدقات فضائل حج نکال کے دکھائیے دیکھیے ذرا مطالعہ کیجیے کیا لکھا ہے ایک بزرگ گئے نبی علیہ السلام کو سلام کہا نبی صاحب اسلام نے بازو نکال کے جو ہے اس کے ساتھ مسافہ کیا مسجد نبوی کے اندر نبے ہزار آدمی تھے جنہوں نے دیکھا یہ معاملہ تھا نبے ہزار تو آتے ہی نہیں یہ مسجد نبوی کے اندر اس وقت کی بات ہے یہ جھوٹ جو ہے یہ شامل کر دیا گیا میرے بھائیوں جب مسلمان نے یہ دیکھا مسلمان نے کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا مجھ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے ایک رات کے اندر دو دو ہزار جو ہے جی فلاں نفل پڑا کرتا تھا ایک منٹ کے اندر ایک رکت ہو تو دو ہزار منٹ جو ہے میں نے حساب کیا تینتی گھنٹے بندے نے ایڈی رات ہوں گپ ہے یہ بات مسلمان پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے اس کو کہا پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں ہے تو اس طرح کر ان بزرگوں کے گنبد بنا دے ان کے مزار بنا دے ان کے نام پہ نذرانے دے دیا کرو ان کو سلامی کر لیا کرو جمعرات کے آ کے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا جب اس طرح ہٹا دیا گیا میرے بھائیوں تو پھر کس طرح جو ہے یہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کا رنگ باقی رہتا بیس بیس دن کا روزہ رکھا کے یہ تربیت کی گئی مسلمان کمزور ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مجھ پر مجھے اس پر عمل نہیں ہو سکتا میرے پاس اب بیس دن کا کوئی روزہ رکھے تو کیا حال ہوگا اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں المومن القویو خیر من المومن الضعیف طاقتور مومن جو ہے کمزور مومن سے جو ہے وہ بہتر ہے جب یہ صورتحال بنا دی جائے کیا وہ جہاد کرے گا میرے بھائیو اپنے مضمون کو سمیٹتا ہوں یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے حضرات اس طرح جو ہے یہ سازشیں کی گئی ہیں مسلمانوں کے قائدین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور کیا گیا پھر مسلمانوں کے اندر فرقہ پرستی پیدا کی گئی مسلمان جو ہیں ان کو جو ہے آپس میں لڑانے کے لیے جو ہے اس طرح کافروں نے سازش کی اور مسلمان لڑ لڑ کے جو ہے وہ کمزور ہو گئے اسلام کا رنگ اتارنے کے لیے جو ہے مختلف سوچے چھوڑے گئے مختلف نظریات چھوڑے گئے لیکن میں آخر میں آپ کو کہوں گا میرے بھائیو جتنے چاہے فرقے بن جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی تفترے و نفر فرقتن میری امت جو ہے تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی پہلے بہتر بڑے یہ تہتر ہوں گے فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جو جو جنتی ہوگا باقی سارے جو ہے وہ جنمی ہیں فرمایا انا علیہ و صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہے ایک وہ گروہ ہوگا اور آپ نے یہ بھی بشارت دی فرمایا وہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہیں گے زلیل کرنے والے انہیں زلیل کریں گے لیکن وہ زلیل نہیں ہوں گے دبیں گے نہیں جھکیں گے نہیں اور کسی وہ لالچ کے اندر نہیں آئیں گے کسی خوف کے اندر وہ نہیں آئیں گے اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اور وہ ہر وقت میں کرتے رہے ان شاء بھی وہ گروہ زندہ ہے اللہ کے دین کو وہ اسی طرح پڑے ہوئے عملی طور پر بھی اور وہ دعوت دے رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے اور پھر مجاہدین کی شکل میں اندر وہ جہاد بھی کر رہا ہے کبھی کشمیر کے اندر کبھی فلسطین کے اندر کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی جگہ پہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ پھر غالب ہوگا ان شاء اللہ امریکہ نے اپنی ٹانگیں اڑا تو لی ہیں عراق کے اندر لیکن سر پکڑ کے جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جس طرح روس جو ہے زلیل ہو کے افغانستان سے نکلا تھا امریکہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہو کے عراق سے نکلے گا دو مورچے ذرا اور کھول تو لے ایک چاہتا ہے وہ شام کا مورچہ اور ایران کا محاذ کھولنا چاہتا ہے جس دن اس نے دو محاذ اور کھول لیے امریکہ نے ان شاء اللہ تعالیٰ مجاہدین کی تعداد اور بڑھے گی اور اور امریکہ کی موت جلد اور جلد ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی موت میرے بھائیوں ہمارا دین اسلام جو ہے یہ ہم اس کو اپنا لیں اس کے رنگ میں رنگ جائیں سچے پکے مسلمان اور مومن بن جائیں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں ان شاء اللہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہوگا مسلمانوں کی آواز کے اندر قوت آئے گی اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد رب العالمین